کل سنایا تھا کہ ایک لاکھ کے مضامیر ہیں میرے پاس اب تو بتائے ہوئے ہوں تو اس کو بیچی میں توڑسا کیا مسئلہ ہے ہاں؟ کئی سب بھائی کل کتابیں دیکھیں گے حجی صفات میں تو یہی فرمایا گیا کہ مجھے آلات کے توڑنے کے لیے دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں ایک لاکھ کی مالیت ہے اس کی جو دریا سے اور اللہ تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کو دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روز دیتے جہاں سے تھوڑا میم کوئی انسان نہیں ہوا ہاں؟ اور دوسرے آدمی کا دوسرے آدمی کا تھا کہ چار لاکھ روپے حکومت کے کیے ہیں کھائے ہیں اور ریٹائر ہو گیا ہوں تب میں کیا کروں اب عمر کو واپس کرتا ہوں تو اس میں پرچیز بنتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو یہ جو ہے یہ لیگیز کے استعمال کرتے ہیں اتنے مارے اب یہ اگر پیسہ ہو گیا بیت مال کا پیسہ تو بیت مال کا ہے بیت المال کی شاخیں ہیں اسپتالوں میں دوائیاں ہیں لڑکیوں کے لیے ان کو نہیں ملتی لوگ بیچ دیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور جگہ جگہ پر بیت المال کے کام ہیں تو کسی ذمہ دار آدمی کو ذمہ لگایا جائے تو اس طریقے سے اس پیسے کو تقسیم کر دے تو کیا ادا ہوگا کہ نہیں سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے حکومت کے ذریعے واجبات ہوں ہم لوگ وہ یو پی فنڈ میں بہت سارے مشن ہوتے ہیں یو پی فنڈ میں پاس نہیں کرتے ہیں دیوالی جب تک یو پی فنڈ کا آپ میں اپنا وہ بیلنس شیٹ نکالتے ہیں اس میں کئی مشن ہوتے ہیں اچھا تو ایسے شخص کو بھی اگر ڈھونڈ لیا جائے کہ اس کے حکومت کی ذمہ داری بات ہو اچھا تو وہ ان کو یہ بھی ایک ہاں، دوسرے مسئلے پر غور کریں نا یہ جو بس مال کی رقم کے طور پر کسی دار آدمی کے ذریعے سے اس کو تقسیم کرایا جائے لوگوں وہ ہاں، مستحق ہے اور ابا کا علاج حکومت کے ذمہ ہے جو قانون ہے حکومت کو ڈونیشن نہیں دے سکتے ڈونیشن ہاں؟ نہیں دے سکتے اب اسی ظالم حکومت کی طرف سے پھر اس کو نہ موڑنا میں جو سارا استحصال ہو رہا ہے تو اس سے غور کریں اس سے پیچھے دیجیے آزادی کے حوالے کیے جائیں جو اس کو اب یہ خراج جو یمن کا نام اصل اللہ دن لیتے ہیں سارا کتنے لاکھ ہے کتنے کروڑ درم کتنے لاکھ درم تھے اس زمانے کے لحاظ سے تو اس کو اب تو خود اپنے ہجرت پر تو نہیں خرچہ اتنا تھا کچھ سارے مستحقین کو اس کو دیتے تھے جو ہمیں آپ پہنچ سکتا تھا لیکن میں دونوں علی اللہ نے کہا تھا کہ یمن کا خراج اسے گزرتے ہوئے اس کو میں یہیں پر روکوں گا یا آپ کے پاس نہیں جانا نہیں دوں گا تو یمن کا خراج مجھے پاس ہو سکتا تھا مسئلہ آپ کے ذمہ ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے جی نیلام علیہ سے بتائی بھائی سے مانا تھا پوسی نہیں کہی ہے بھلے گئے مشکات بھلے گئے مستحد آیا بھلے گئے مشکات بھلے گئے ہاں جی, ہاں جی۔

تو بنا لیں برکت ہوتی ہے برکت ہو نا پہلے تو نو ہزار روپیہ ہمیں مدار ملتا تھا خرچہ کرتے تھے میں نے کہا جیسے اس وقت جو پلاٹ تھے تم نے جو خریدے ہو آپ ان کی قیمت لگاؤ جتنا تم نے بینک سے سود لیا ہے تو اس سے دو دو لاکھ زیادہ ان کی قیمتیں ہیں جتنا تم نے سود لیا لیکن سب اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اخیلی پر دکھایا کہ یہ برکت ہو گئی نوٹوں کے زمانے میں جو پیسے کی قیمت روپئے کی قیمت ساڑھے سات آنے ہوئی تھی نا پینتالیس پیسے ہو گیا تھا تو جن لوگوں نے انشورنس کی ہوئی تھی وہ لوگ انشورنس والوں کو پکڑ کر جہاں سے وہ گالیاں دیتے لیے دیکھتے تھے سر کرتے تھے تو تم نے ہمارا پیسے ڈبے تھے سے اس ہاتھ دے کر اس ہاتھ کو برکت نظر آ جائے کرے پھر تو دکاندار آپ سے زیادہ دن کا کام کریں تھوڑا سا خبر تھوڑی سی ہے سوچیے کیا دکان پر کیا بیٹھنا بھی تو آج تیئیس منٹ ہے اور بائیس ہے اچھا۔ الحمد لله رب العالمين ناصر المستقيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه المعين يا أولى الأولين يا أخر الآخرين يا الكلة المتين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين والقاء لا إله إلا الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا مشکلات کے ساتھ یا اللہ چل رہا ہے مال سے دو عالم دوسرے کو مال جان مال کاروبار ملازمت ہر چیز میں بہت ڈالتے ہیں حالت کو تنگا سے تم سے پریشان آ رہے پریشان مشکلات میں گئے واقعی سمجھ نہ رہے کوئی بیمار اور گھر میں بیماری ہوں اللہ اللہ ہے سسران سی پر مات یا ارے ساتھی بروزگار ہے سو اللہ کا مطلب سمات ہے یا اللہ جو ساتھ امتحان دینے والے ہیں ڈالے ڈاکٹر دوسرا زبانی امتحان میں کر رہے ہیں کام کرنا بھی نہیں سیکھ رہا تاریخ امتحان میں کرنا بھی کرنا سیکھ رہا یا اللہ بھی اسے گال میں بڑھنا بھائی کا خاتمہ یا اللہ اس کی فرما یا اللہ اس کی راستے میں فرما یا اللہ اس کی معیشت کو غارت فرما یا اللہ اس کی معیشت کو غارت فرما یا اللہ اس کی معیشت کو غارت فرما یا اللہ اس کی تباہی کا فیصلہ صلی اللہ تعالیٰ خلفی سمجھنے والی